سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رات کو سفر سے واپس آئے اور جلدی جلدی اپنی بیوی کے پاس پہنچے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں چراغ تھا اور اس کی بیوی کے پاس کوئی فرد تھا بس اس نے تلوار پکڑی لیکن اتنے میں اس کی بیوی نے کہا پیچھے ہٹ جا یہ فلاں عورت ہے میری کنگھی کر رہی تھی پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتلائی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آدمی رات کو اپنے اہل کے پاس آئے حدیث نمبر تیئیس سو اکتیس مسنط احمد